نعت کے چند اشار پیش کرتا ہوں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بزرگوں کے یہ لوگ وسیلہ کو نہیں مانتے <laughs> ملاحظہ مسئلہ کے بعد نات کے اس میں <clears throat> مدینے سے سیڑھی خدا تک لگی ہے مدینے سے سیڑھی مدینے سے سیڑھی خدا تک لگی ہے وسیلہ حقیقت میں ذات نبی ہے وسیلہ حقیقت میں ذات نبی ہے محمد پہ قرآن نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد پہ قرآن نازل ہوا ہے چلے آئیے ہر طرف روشنی چلے آئیے ہر طرف روشنی ہے مطابق جو سنت کے گزرے یہاں پر مطابق جو سنت کے گزرے یہاں پر حقیقت میں وہ زندگی زندگی ہے حقیقت میں وہ زندگی زندگی ہے کلو بداطین ذرا رہو زراطین سننا برا جاؤ میں بدعت کی تلخی کو کیوں کر چکھوں گا میں بدعت کی تلخی کو کیوں کر چکھوں گا شریعت و سنت میں وہ چاشنی ہے شریعت و سنت میں وہ چاشنی ہے میں بدعت کی تلخی تلخی میں بدعت کی تلخی کو کیوں کر چکھوں گا میں بدعت کی تلخی کو کیوں کر چکھوں گا شریعت تو سنت میں وہ چاشنی ہے شریعت و سنت میں وہ چاشنی ہے عوام توجہ چاہوں گا عوامر نواہی جو پیش نظر ہوں عوامر نواہی جو پیش نظر ہوں عوامر نواہی جو پیش نظر ہوں شریعت طریقت حقیقت یہی ہے شریعت طریقت حقیقت یہی ہے عوامل جو پیش نظر ہو عوامل جو پیش نظر ہوں شریعت طریقت حقیقت یہی ہے خاص طور سے اس شیر پہ توجہ چاہوں گا نہ سبحان اللہ اسلام قربان جائیے نہ لہو لائی اور نہ گانا بجانا نہ لہو لائیب اور نہ گانا بجانا ہمارے ہی مذہب میں یہ سادگی ہے ہمارے ہی مذہب میں یہ سادگی ہے نہ لہ وہ لئیب اور نہ گانا بجانا نہ لہ وہ لئیب اور نہ گانا بجانا ہمارے ہی مذہب میں یہ سادگی ہے اب اپنے اکابر کا مسئلہ ملاحظہ ہو نہ جنو مذکو باوجود اس کے احترام ہے بزرگان دین کا انبیاء کا کا فرشتوں بھی احترام سب کچھ مگر ملاحظہ ہو نہ جنو ملک اور نہ پیرو پیمبر نہ جنو ملک نہ جنو ملک اور نہ پیرو پیمبر یہاں صرف اللہ کی بندگی یہاں صرف اللہ کی بندگی ہے نہ جن و ملک اور نہ پیرو پیمبر یہاں صرف اللہ کی بندگی ہے جو غیروں کی خاطر تکالیف اٹھائے جو غیروں کی خاطی تکالیف اٹھائے وہی در حقیقت شریف آدمی ہے وہی در حقیقت شریف مکتا پیش کر رہا ہوں انیس آپ سے ہے محبت سبھی کو انیسا پسے ہے محبت سبھی کو فقط اہل بدعت کو ہی برہمی ہے فقط اہل بدعت کو ہی برہمی ہے انیسا پسے ہے محبت سبھی کو فقط اہل بدعت کو ہی برہمی ہے مدینے سے سیکھ